ساری دنیا اتنی ترقی کر جائے کہ دنیا میں میرے نبی کا ماننے والا ایک فرد بھی نہ بچے رب کعبہ کی قسم کے بہاؤ میں نہیں آئیں گے نبی کے پاؤں سے چمٹے رہیں گے اگر ساری دنیا کی حکومتیں چھین لی جائے اور اسلام کو جرم قرار دے دیا جائے اور نبی کے نام لینے کو بھی جرم قرار دے دیا جائے اس وقت بھی ہم اعلان کریں گے ہم نبی کے ہیں نبی کے رہیں گے جہاد کا اعلان اس وقت بھی کرتے رہیں گے اگر ایک ہو یا ایک ہزار ہو حالات بدل جائے سورج ادھر سے ادھر ہو جائے زمین کا نظام پلٹ جائے نبی کی بات آگے پیچھے نہیں ہو سکتی نبی کا عمل چھوڑا نہیں جا سکتا نبی کے ہاتھ میں تلوار نظر آئی ہے ہمیں مسلمانوں سچ بتاؤ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تصور کرو نبی کے ہاتھ میں تلوار ہے یا نہیں ہے پھر کیوں کہا جاتا ہے اسلحہ اٹھانا دہشت گردی ہے خدا کی قسم نبی نے تلوار اٹھائی دنیا کو ابو جہل کی جہالت سے نجات ملی دنیا کو ابو لہب کی خباست سے نجات ملی میرے نبی نے تلوار اٹھائی دنیا کو شرک سے نجات ملی لات عزہ سے نجات ملی میرے نبی نے تلوار اٹھائی سالم مردود تباہ ہو گئے ترین ختم ہو گئے وہ جو اپنے محلات میں بیٹھ کے شیروں کے سامنے لوگوں کو ڈال کے تماشا دیکھا کرتے تھے ان کا دور ختم ہو گیا میرے نبی کی تلوار نے دنیا میں امن قائم کیا آج نبی کا وارث عالم نبی کا وارث مجاہد تلوار اٹھائے گا پابندی لگے یا کوئی اجازت دے تلوار دل سے لگی رہے گی تلوار سینے سے لگی رہے گی